حضرت ثعلبہ بن زہدم یربوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں خطاب فرما رہے تھے انصار کہنے لگے ان بنو ثعلبہ بن یربوع نے جاہلیت میں فلاں شخص کو قتل کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا آگاہ رہو کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم کا ذمہ دار نہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو سینتیس